الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله سبحان ربك رب العزة ما يصفون

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو جو عہد کر چکے ہو کہ ہم جو سنیں گے اس کو مانیں گے تو بو الا اللہ تو نسوحا تم اللہ تعالی کے سامنے سچی توبہ کرو توبہ کہتے ہیں الرجوع من افعال مضمومت الى الا افعال محمودت کہ برے کاموں کو چھوڑ کر انسان نیک کاموں کی طرف لوٹ جائے اس کو توبہ کہتے ہیں ہمارے اکابر نے اس لفظ کو توبہ کو خوب کھولا ہے بعض نے فرمایا تو ندم والا فات کہ توبہ کہتے ہیں کہ جو گزر چکا جو نقصان ہو چکا اس کے اوپر ندامت کا ہونا و اصلاح ما ہوا آت اور جو آنے والا ہے اس کی اصلاح کر لینا بعض نے فرمایا اطبت الحیا الاسمو ولبا بعض نے فرمایا اتوبت قود النفس الطاعت بختام رغبہ کہ نفس کو رغبت کی رسی میں باندھ کر نیکی کی طرف لوٹانا ورد الحل ماسیت و بظما میں رہبا اور اللہ کے خوف کی نکیل ڈال کر اس کو گناہوں سے بچانا بال نے فرمایا اتوبت خل و لباس الجفا و نشر و بسات الوفا کہ توبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جفا کو ختم کر دینا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کو شروع کر دینا ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ ازا زکر تزم بک فلم تجد لہو حلاوتن کہ تیری ایسی کیفیت ہو جائے ندامت کی وجہ سے کہ اگر تو گناہ کو یاد کرے تو تجھے حلاوت محسوس نہ ہو کئی مرتبہ انسان توبہ تو کرتا ہے لیکن دل مزے لیتا ہے اس گناہ کے تصور کے تو ایسی توبہ توبہ نہیں کہلاتی توبہ بر لب صبح برکف دل پر از گت پہ گناہ ماسیت خندہ می آیت بر استغفار ما میری زبان پہ توبہ ہے اور میری ہاتھ میں تسبیح ہے اور میرا دل گناہوں کی لذت سے بھرا ہوا ہے ایسے استغفار کے اوپر تو شیطان کو بھی ہنسی آ رہی ہے ماسیت کو بھی ہنسی آ رہی ہے تو توبہ کہتے ہیں کہ انسان کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ گناہ کو یاد کرے تو لذت آنے کی بجائے ندامت کا احساس غالب آ جائے بعض فرماتے ہیں اتوبہ تو استشعار الرجل رج الجل کہ جب بندے کو موت کا شعور بیدار ہو جائے احساس ہو جائے کہ میری موت آنی ہے مجھے اپنے عملوں کا حساب دینا ہے تو ایسی کیفیت کو توبہ کہتے ہیں زنون مصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ توبہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ حتی اذا واقع علیہم الارض بما رحبت کہ زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود بندے پہ تنگ ہو جائے وزنو اور وہ یہ گمان کر لیں اللہ ملجا امین اللہ اللہ علیہ کہ اب اللہ کے سوا کوئی مل جا اور ماوا نہیں بعض برگو نے فرمایا کہ ان یعلم العبد اتہ اللہ کہ بندہ اللہ تعالی کے سامنے اپنی بے باکی اور جرت کو پہچان لے کہ میں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں و حلم اللہ ان ہو اور اللہ کے حلم کو بھی دیکھ لے کہ اللہ نے مجھے فوری سزا نہیں دی ثم یتوب من ضم پھر وہ گناہ سے توبہ کرے یا عظم اللہ یر جا ہی کمال یر جبن و دوری اور وہ گناہ سے اس طرح لوٹ آئے کہ جس طرح دودھ کا تھنوں میں واپس لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو توبہ کہتے ہیں چنانچہ ابو الحجاج اکثری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حقیقت توبتی توبہ کی حقیقت یہ ہے الذهاب الى الملکل الوهاب کہ انسان اللہ کی طرف سفر شروع کر دے لوٹ جائے جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ انی ذاہب الا ربی سیاح دین چنانچہ شرائط ہیں توبہ کی پہلی شرط اجتناب المحارم کہ انسان گناہوں سے بچے رد المظالم انسان حقوق کو لوٹائے جو لوگوں کے حق غصب کیے نقصان دیا ان کو لوٹائے و نیت و اللہ یعود اور نیت ہو کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنا جب یہ تین چیزیں ہوں گی تو اس کو توبہ کہیں گے چنانچہ علماء نے لکھا کہ توبہ میں تینوں زمانے پائے جاتے ہیں ماضی حال اور مستقبل وہ کیسے کہ ان ندم ما مدا جو گزر گیا ماضی میں اس کے اوپر ندامت القلاء الحال جو پریزنٹ ہے اس میں گناہوں سے رک جانا اور تیسرا العزم اللہ اللہ یعود فی مستقبل کہ مستقبل میں گناہوں کی طرف نہ لوٹنا تو جب تین زمانوں کے یہ عمل پائے جائیں گے تو توبہ پکی ہو جائے گی اس کا مطلب یہ کہ انسان گناہ کو چھوڑے اللہ رب العزت کے ڈر خوف کی وجہ سے اگر نیت کوئی اور ہوئی تو وہ توبہ نہیں کہلائے گی مثال کے طور پہ ایک بندے نے جوا کھیلنا چھوڑ دیا یا نقصان بڑا ہوتا ہے تو اگرچہ جوا کھیلنا چھوڑ دیا یہ توبہ نہیں کہلائے گی کیونکہ مقصود اللہ کا خوف نہیں ہے نقصان کا ڈر ہے اگر ایک آدمی اس لیے چوری نہ کرے کہ بدنامی ہو جائے گی تو یہ توبہ نہیں کہلائے گی یا کوئی آدمی اس لیے زنا نہیں کر سکتا کہ امپورٹینٹ ہو گیا تو یہ توبہ نہیں کہلائے گی توبہ کا مطلب اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے عمل کو چھوڑ دینا اس لیے سب سے پہلے عقائد کے اوپر جو انسان کے خطائیں ہوں ان سے توبہ کرے جیسے بعض بدعات پہ انسان عمل کرتا ہے تو ان بدعات سے توبہ کرنا ان کو چھوڑ دینا یہ زیادہ اہم اور ضروری ہوتا ہے اپنے عقیدے کو علماء اہل سنت والجماعت کے مطابق بنا لے اور پھر اس کے بعد جو حقوق ہیں لوگوں کے وہ ان کو واپس کرے یہ سمجھیں کہ یہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ اہم ہے حدیث پاک ہے رد و در من الا رب ہی آزم ان دہ من سب سلاطم مقبولتن ایک درہم کسی بندے کا حق واپس لوٹا دینا اللہ کے نزدیک ستر مقبول نمازیں پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے عبد الوہاب شیرانی اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت اللہ تعالی محرم دخولها علی کل من علیہ تابعتن للآدمیین کہ جس بندے کے اوپر انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر قبولیت یہ حرام ہوتی ہے چنانچہ ابراہیم عدم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں تھا ٹھنڈ بہت تھی بستر بھی نہیں تھا تو میں ایک صف کے اندر لپٹ گیا تاکہ کچھ ٹھنڈ کم ہو جائے اچانک منور چہرے والے کچھ لوگ آئے کہ دیکھنے میں لگتا تھا کہ شاید یہ فرشتے ہیں اور مجلس ہوئی ان میں سے ایک نے کہا یہاں کوئی غیر بندہ نظر آتا ہے تو جو ان میں بڑے تھے وہ کہنے لگے ہاں یہ ادھم کا بچہ پڑا ہوا ہے اور اس کو ولایت کیسے مل سکتی ہے اس نے تو فلاں بندے کی کھجور بغیر اجازت کے کھائی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تو سچ بات تھی کہ ایک دکاندار سے کھجور میں نے خریدی تھی جب لے کے چلنے لگا تو کھجور نیچے گری ہوئی میں نے پائی تو اپنے طور پہ میں نے سوچ لیا یہ میری گری ہے اور اس گمان سے میں نے اس کو نیچے سے اٹھا کے کھا لیا وہ حقیقت میں میری نہیں گری تھی وہ دکاندار کی گری تھی اور اس وجہ سے مجھے ولایت نہیں مل رہی تھی فرماتے ہیں کہ وہ تو چلے گئے میں اگلے دن اس دکاندار پہ گیا پاس گیا اور اس کو کھجور لوٹائی اللہ ہر العزت نے مجھے ابدال کا رتبہ عطا فرما دیا ایک کھجور بغیر اجازت کے کھانے پر اگر ولایت کا درجہ رک جاتا ہے تو اگر ہم لوگوں کے مال دھوکے دے کے پارٹنر ہوتے ہیں مگر دوسرے پارٹنر کا مال کھا رہے ہوتے ہیں مفت کا مال سمجھ کے تو اگر ہمارے اوپر حقوق ہوں گے تو ولایت نصیب نہیں ہوگی چنانچہ کئی مرتبہ انسان دوسرے بندے کی غیبت کرتا ہے یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے اور اس کو بہت زیادہ اہم سمجھیے چونکہ حدیث میں فرمایا الغیبت و اشد من الزنا غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے اب کئی لوگوں کی تو انسان غیبت کرتا ہے تو ان سے معافی مانگنی چاہیے بتانا نہیں چاہیے کہ میں نے یہ غیبت کی بس یہ کہنا چاہیے جی آپ کے حقوق میرے اوپر آتے ہیں آپ مجھے معاف فرما دیجیے وہ اگر معاف کر دے یا مسکرا پڑے تو معافی ہو گئی اور اگر ایسے بندے کی غیبت کی کہ جو فوت ہو گیا تو حدیفر لانو فرماتے ہیں کفارت منغ تب تہ انگ فرا کہ جن لوگوں کی تو نے غیبت کی ہے اس کا کفارہ یہ کہ تو ان کے لیے استغفار کیا کر تو استغفار کرنا چاہیے ایک اچھا عمل یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن آپ مسجد میں جو پیسے دیتے ہیں صدقہ کے صاف پیسے کے اس میں نیت کر لیا کریں کہ میں پانچ پاؤنڈ تو دے رہا ہوں اپنے لیے اور یہ پانچ پاؤنڈ دے رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کے حقوق میں نے ضائع کیے اور اب وہ دنیا سے چلے گئے اگر اخلاص سے نیت ہوگی اللہ اس اجر کو پالیں گے جس طرح کہ ہم جانوروں کو پالتے ہیں اور قیامت کے دن جتنے حق والے ہوں گے ان کو وہ اجر اتنا ملے گا کہ تقسیم ہونے سے سب راضی ہو جائیں گے کئی مرتبہ انسان توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن توبہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے نیت کرتا ہے میں توبہ کروں نہیں کر پاتا صبح توبہ کرتا ہے شام توڑ دیتا ہے شام کو توبہ کرتا ہے اور صبح میں توڑ دیتا ہے باوجود کوشش کے اپنے اندر کی ٹیمپٹیشن کو نہیں روک پاتا بد نظری کرتا ہے غیبت کر دیتا ہے اور دوسرے گنا کر لیتا ہے تو اگر ایسی صورت ہو تو پھر کیا کرے بندہ اللہ تعالی علماء کرام کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا ہر ہر چیز پہل آؤٹ کر کے کھول کھول کے بتائی ہے چنانچہ جس بندے کے لیے توبہ کرنا مشکل ہو من اسرت علیہ توبہ تو فل یق من قول ہی تو فرمایا کہ جس کے لیے توبہ مشکل ہو وہ یہ فکرہ زیادہ پڑھا کرے اللہ انی از الکا بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تب علیہ ان کا انتواور الرحیم اس فکرے میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ ہمارے مشائق نے فرمایا کہ اس کی برکت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے جب توبہ کی اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں تو یہ فکرہ یاد کر لیجئے اللہ انی اسلو کا بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر عربی یاد نہ رہے تو یوں کہہ لیں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے میری توبہ کو قبول فرما لیجئے <clears throat> بعض بزرگوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ والسلام نے جب توبہ کی تھی تو انہوں نے توبہ کی تھی اللہ بحرمت محمد انہوں نے عرش پر نبی علی والسلام کا نام لکھا دیکھا تھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کو کوئی بہت پیارے ہیں تو انہوں نے دعا مانگی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میری توبہ کو قبول فرما لے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا تو بہرحال اخلاص کے ساتھ توبہ بھی کرے یہ لفظ بھی پڑھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوتا ہے بعض اوقات صورت حال ایسی ہوتی ہے کہ بندہ مسلط ہوتا ہے کسی کے اوپر پیچھے پڑ جاتا ہے حاسد ہوتا ہے دشمن ہوتا ہے جان نہیں چھوڑتا بندے کا جینا مشکل بنا دیتا ہے کاروباری لوگ دفتری لوگ اس قسم کے لوگوں کو جانتے ہی ہیں لیگ پلنگ ہو رہی ہوتی ہے ایسے لگتا ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کا بس چلے تو روئے زمین کی بجائے اس کو ابھی زیر زمین پہنچا دے ایسے ہوتا ہے تو اگر کوئی ایسا ظالم مسلط ہو جائے پیچھے پڑ جائے ٹف ٹائم دینے لگ جائے تو بزرگوں نے فرمایا ایزا علیہ احد اگر کوئی مسلط ہو جائے تو یہ دعا مانگا کریں اللہ مغفرلیزی صبح علیہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے جس گنا کی وجہ سے آپ نے اس کو میرے اوپر مسلط فرما دیا تو ایسا کرنے سے اللہ تعالی اس ظالم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے موسا علیہ السلاۃ السلام بنو اسرائیل موسا علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا حضرت پانی نہیں ہے ہمیں پینے کو پانی چاہیے جینے کو پانی چاہیے تو ہمیں پانی کی ضرورت ہے فقول موسا علیہ السلاۃ السلام نے یہ سن کے دعا کی یا ربنا اغفر لنا قوم بڑی حیران عجیب بات ہے کہ ہم نے بات کی کہ پانی نہیں اور علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں رب لنا ربنا رب لنا قالو کالو پوچھنے لگی س النا کا ان تستقی تصی تل مغفرہ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ پینے کو پانی نہیں اور آپ نے اللہ سے مغفرت مانگنی شروع کر دی فاؤ اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہی نازل فرمائی کل اے میرے پیارے موسا علیہ السلام ان کو بتا دیجیے جب میں بندے کی مغفرت کر دیتا ہوں اسلح تو لہم دین و دنیا ہوں میں اس کے دین اور دنیا کی اصلاح فرما دیتا ہوں نقطے کی بات ہے ہم پتہ نہیں کن مصیبتوں کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتا وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہم جڑ کو تو پکڑے نا تو اصل جڑ تو ہمارے گنا ہے جن کی وجہ سے وہ مصیبتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں تو اس لیے موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے مغفرت مانگی اور اللہ رب العزت نے مغفرت عطا فرما دی چنانچہ توبہ کی کئی قسمیں ہیں قسمین دو قسمیں علماء نے لکھی ہیں ایک ہے توبہ تم من اللہ العبد توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا کہ اللہ کی طرف سے بندے پر عنایت ہو اور توبتم من العبد الا ایک ہے کہ بندے کی طرف اللہ کی طرف عنایت ہو قریب ہو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تب صحیح توبہ بندے کو نصیب ہوتی ہے سم تاب علیہم لیتوبو قرآن پاک کی آیت ہے پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا کہ وہ توبہ کر لے تو ہماری توبہ تب تک کامل توبہ نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی ہم پر رحمت نہ ہو جائے ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہم تب بچیں گے جب اللہ کی رحمت کی نظر ہوگی اس لیے فرمایا العنایت قبل قبل ولایت سے پہلے اللہ کی عنایت ہوتی ہے اور اللواحق کو مبنی السوابق تو لواحق ثوابق کے اوپر مبنی ہوا کرتے ہیں یہ پہلے کا معاملہ ہوتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے ہم نہیں بچ سکتے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یو افکو ان من افک تو کے لیے نقطہ یو افق ان من افک وہی گنا سے پھرتا ہے جس کو پھرا دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تو بس اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اس سے مدد مانگنی ہے جب اس کی مدد اترے گی اللہ رب العزت ہمارے لیے پھر گناہ سے بچنا آسان فرما دیں گے چنانچہ توبہ میں بال گناہوں سے توبہ کرنا اس میں ندامت ہو ترک العود فی ہی ما کثرت استغفار انسان گناہ کی طرف نہ لوٹے اور کثرت سے استغفار بھی کرے ولخروج منسا ارجہ بتا مالا بدم من الواجبات پھر انسان دین کا علم حاصل کرے تاکہ جہالت سے نکلے رد المظالم حقوق واپس کرے و تح اخوان کا اصحاب سو اور تیرے جو برے دوست ہیں ان سے تو الگ ہو جا جب تک برے دوستوں کو نہ چھوڑے گناہوں سے جان نہیں چھوٹتی امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یار بد مار بد سے زیادہ برا فارسی میں مار کہتے ہیں سانپ کو اور مار بد کہتے ہیں زہریلا سانپ تو فرماتے ہیں کہ جو یار بد ہے برا دوست ہے وہ مار بد سے زیادہ برا زہریلے سانپ سے زیادہ برا اور پھر آگے دلیل دیتے ہیں کہ برا دوست ڈسے گا ہاں سانپ ڈسے گا تیری جان چلی جائے گی برا دوست ڈسے گا تیرا ایمان چلا جائے گا اس لیے یار بد مارے بد سے زیادہ برا پھر آگے لکھتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا اس کو جب پہلی مرتبہ پڑھا تو ہمیں بھی حیرت ہوئی یا اللہ شیطان تو بد وقت ہے شقی ہے مردود ہے اب یہ جو بھی ہوگا یار بد یہ فاسق کو فاجر ہوگا کوئی مگر وہ فرماتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا تو پھر اس کے بعد انہوں نے آگے تشریف فرمائی فرماتے ہیں دیکھو شیطان صرف بندے کے ذہن میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کرتا اس لیے قیامت کے دن شیطان کہے گا کہ اللہ میں نے تو ان کو گناہوں کے صرف خیال ڈالے تھے یہ عمل نہ کرتے مجبور تو نہیں کیا تھا تو شیطان فقط ذہن میں خیال ڈالتا ہے جبکہ برا دوست ذہن میں خیال بھی ڈالتا ہے بازو پکڑ کے بندے سے گناہ کا ارتکاب بھی کروا دیتا ہے تو اس کا مطلب کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا تو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو جو گناہ کا ذریعہ بن رہے ہیں قریب میں ہیں جو بھی ہیں ان سے انسان اللہ کے لیے الگ ہو جائے تسلحا آما کا و مل بسا کا کھانا بھی اپنا پاکیزہ کر لے اور اپنے کپڑے بھی پاکیزہ کر لے چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ جس کا لباس حلال کا نہیں کھانا حلال کا نہیں وہ یارب یارب یارب غلاف کعوا کو پکڑ کے کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد فرما دیتے ہیں وہ تک سیرا من البکائی و تدر اللہ تعالیٰ فی الف عمام اور اللہ تعالی کے سامنے کثرت سے اپنے گناہوں پہ ندیم نادم ہو کر روئے کہ اللہ رب العزت جو مجھ سے خطا ہو گئی آپ اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دیجئے اب اس توبہ کے باب میں کچھ خطائیں ہوتی ہیں کچھ ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں پہلی بات کہ توبہ میں ہم کیا خطائیں کرتے ہیں یہ سیکھنے والی باتیں ہیں کہ توبہ میں ہم کیا خطا کرتے ہیں پہلی بات تعجیل التوبہ توبہ میں دیر کرنا چناتی انسان سوچ تو لیتا ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے فوری نہیں کرتا ٹائم لگا دیتا ہے اور جی میں آہستہ آہستہ توبہ کروں گا میں آہستہ آہستہ توبہ کروں گا یہ جو یہ ٹائم لگا رہا ہے نا یہ ٹائم کا لگانا مستقل الگ گنا ہے چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المبادرہ تو التوبت من منظم فرزن الفور کہ جب احساس ہو گنا سے توبہ کرنا فوراً ضروری ہوتا ہے فمن اخرا اخرا اصاب تاخیر جس نے اس کو مؤخر کیا اس نے تاخیر کا گناہ اور کیا فیضا تابہ ضم بھی اگر اس نے گناہ سے توبہ بھی کر لی باقیہ الحی توبت اخرا اس پر دوسری توبہ بھی ضروری ہے وہی اتوبہ تو من تاخیر توبہ کہ اس نے توبہ میں تاخیر کیوں کی تھی تو معلوم ہوا کہ توبہ کرنا ایک عمل اور اگر تاخیر کر لی تو پھر اس تاخیر پر بھی توبہ کرنا یہ دوسرا کام ہو جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے الغفلت توبہ کہ کئی مرتبہ انسان توبہ سے غافل ہوتا ہے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا کیسے توبہ سے غافل ہونا ہم کئی مرتبہ ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے بغیر ارادے کے گناہ ہو جاتے ہیں کوئی بات کر دی کوئی عمل کر دیا تو کوئی ایسی بات کر دی کہ جس کی وجہ سے دوسرے کا دل دکھی ہوا اور ہم نے نوٹ ہی نہیں کیا تو گنا تو صادر ہوا ہمیں پتہ نہیں اب ہم اس سے غفلت اور گنا اس سے توبہ کیسے کریں گے تو یہ ایک دوسری چیز ہے کہ گناہوں سے توبہ تو لازم ہے ضروری ہے مگر احساس ہی نہیں کہ گناہ ہے یا نہیں اس کو کہتے ہیں توبہ سے غفلت چنانچہ انسان کو چاہیے کہ ان گناہوں سے توبہ کرے جو ارادے سے کیے اور ان سے بھی توبہ کرے جو بغیر ارادے کے ہو گئے نبی علیہ سات اسلام نے دعا سکھائی اللہ اشری کا بکا و انا عالم استغر کا لمالا عالم جو میں جانتا ہوں اس سے بھی توبہ اور جو میں نہیں جانتا اس سے بھی توبہ ایک حدیث پاک میں نبی اسلام نے یہ دعا سکھائی اللہ مغفلی ما قدم تو وما اخر تو وما اسرر تو منی ان کا انت المقدم ولم اللہ انتا حدیث پاک میں نبی اسلام نے ایک دعا سکھائی اللہ و جل و رہ اہو آخر دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے اور بالفرد اگر دعائیں یاد نہ ہوں تو اتنا تو مانگ سکتے ہیں نا کہ اے اللہ جو گناہ میں نے کیے اور مجھے یاد ہیں میں ان سے بھی توبہ کرتا ہوں جو گنا کیے اور مجھے یاد نہیں میں ان سے بھی توبہ کرتا ہوں چنانچہ ترک توبت مخافت اور رجوع جنوب کئی مرتبہ انسان توبہ نہیں کرتا اس ڈر سے کہ میں پھر گنا کر لوں گا بھائی اس کی مثال تو ایسے ہو گئی ایک آدمی کو گرمی کے موسم میں پسینہ آیا ہوا ہے اور اس کو دوست مشورہ دیتے یار نہا لو کپڑے صاف پہن لو اور یہ آگے سے جواب دے یار پھر پسینہ آ جائے گا تو کہیں گے عقل کے اندھے ابھی تو تو نہا اور کپڑے بدلنا پھر پسینہ آ گیا تو پھر نہا لینا یہ تھوڑا ہے کہ پسینے کے خوف سے نہانا ہی نہ انسان چھوڑ دے تو کئی مرتبہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں پھر کر بیٹھوں گا آپ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کے سیل فون کے اندر فرض کرو میسیجز آ گئے اب اگر ایک سو میسیجز آ گئے ہیں تو آپ ایک دفعہ ڈیلیٹ کی کی دبائیں تو وہ سارے ڈیلیٹ ہو گئے کوئی کہے جی میں کیسے اس کو ڈیلیٹ کروں اور آ جائیں گے بھائی اور آ جائیں گے تو پھر ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے بالکل یہی معاملہ ہے کہ اگر ہم کچھ گنا کر چکے اور وہ ہیں لکھے ہوئے تو ابھی تو یہ توبہ کی ڈیلیٹ کی کی دباؤ نا تاکہ یہ تو نکلے نا ختم ہو ان باکس خالی ہو اور جب اور آگے تو پھر اور پھر ان کو ڈیلیٹ کی کمانڈ دبا دیں گے تو انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرتا رہے تاکہ گناہوں کی معافی ملتی رہے کئی مرتبہ انسان یہ غلطی کرتا ہے کہ ترک تو خوف من کہ دوست ساتھی تانے دیں گے کہ دیکھو چھوڑ دیا اس گناہ کو تو بھائی واللہ احق کو انتخشا اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس سے ڈریں بندوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کئی مرتبہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ ترک توبت مخافت سکوت المنزلت و ذہاب الجاہ و شہرا کہ لوگ کہتے ہیں جی اگر توبہ کر لی تو جو شہرت ہے جو میرا اس وقت ایک مقام بنا ہوا ہے کمیونٹی میں تو وہ سب کی نظر سے میں گر جاؤں گا مولوی بن جاؤں گا بھائی یہ شہرت جو دنیا کی ہے یہ آخرت میں کسی کام نہیں آئے گی اس کی وجہ سے انسان توبہ میں دیر نہ کرے کئی مرتبہ شیطان ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ اتمادی جنوب اے تمادن اللہ سعت رحمت اللہ انسان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے اللہ بڑے رحیم ہے آخر کسی کو تو معاف کرنا ہی ہے نا بھائی کسی کو تو معاف کرنا ہی ہے اس کا کیا مطلب کہ ہم گناہ کرتے رہے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کسی کو تو جہنم میں بھیجنا ہی ہے تو ہمیں بھی تو بھیج سکتا ہے کئی مرتبہ انسان کہتے ہیں بس ایک ہی تو گناہ کیا ہے نہیں نہیں نہیں دیکھیں آدم علیہ والسلام جو جنت سے نکالے گئے تو ان سے کتنی غلطیاں ہوئی تھیں ایک ہی ہوئی تھی نا تو نسی تو ان اللہ اخرج آدم منہا الاد دنیا بے بم واحد ایک غلطی پر کوتاہی پر بھول پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دیا تھا تو ایک گنا بھی بہت ہوتا ہے کئی مرتبہ شیطان ذہن میں مایوسی ڈال دیتا ہے الیاس میں رحمت اللہ او جی میں تو ہوں ہی بدکار بس میں کیا کروں نہیں ایسی بات نہیں ہے انسان کی توبہ اللہ تعالی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جب تک کہ مغرب سے سورج طلوع نہیں ہو جاتا یا جب تک انسان کی موت کا وقت نہیں آ جاتا یا جب تک سور نہیں پھونک دیا جاتا توبہ کے لیے اللہ رب العزت قبول کرنے کو تیار تو جب توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نہیں تھکتے تو ہم توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں پھر ایک اور بھی نقطہ توبہ کے باب میں سیکھنا ضروری ہے کہ کچھ گنا دیکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں مگر وہ کئی مرتبہ بڑے بن جاتے ہیں صغیرہ کبیرہ بن جاتے ہیں ما تعظم و بحث سگا من جنوب ایسے عمل جن کی وجہ سے چھوٹے گناہ بھی بڑے بن جاتے ہیں ان میں سے پہلا الاسرار والمواظبہ و اگر انسان بار بار کرے بار بار کرے بار بار کرے تو صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے صحابہ العنم ایک فکرہ آپس میں کہتے تھے کہ لا صغیرہ تما اسرار ولا کبیرہ تما استغفار استغفار کے ساتھ کوئی کبیرہ نہیں رہتا اور اسرار کے بعد کوئی گنا صغیرہ نہیں رہتا اور کئی مرتبہ استثغار الزمب بندہ گنا کو چھوٹا سمجھتا ہے حضرت علی لانو فرمایا کرتے تھے کہ جس گنا کو بندہ چھوٹا سمجھتا ہے وہ اللہ کی نظر میں موٹا ہوا کرتا ہے اور جس گنا کو انسان موٹا سمجھتا ہے وہ پروردگار کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے تو گنا کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے فلاں صاحب کی تھوڑی سی بدتمیزی کی جب وہ صاحب اتنا بڑا ہے تو تھوڑی سی بدتمیزی کا کیا مطلب تو اللہ رب العزت کی عظمت کو دیکھیں ابن قیم رحمت اللہ نے فرمایا اے دوست یہ نہ دیکھنا کہ گنا چھوٹا یا بڑا بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھنا کہ جس کے حکم کی تو نافرمانی کر رہا ہے وہ کتنا بڑا پروردگار ہے اچھا تیسرا الفرح بالماسیہ گنا کرنا اور خوش ہونا اب دوست آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں میں نے فلاں کو تو ایسے بے وقوف بنایا یا سنا رہے اپنی لو سٹوری خوش ہو کے کہ میرے تو فلاں کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں تو گنا کرنا ایک گنا کا عمل تھا لیکن اس کو خوش ہو کے بتانا اس گنا کو اور بڑا گنا بنا دیتا ہے الاغترار بحلم اللہ و سطر ہی و امحال ہی یا ہو یا اللہ تعالی کی سطر پوشی کے اوپر دھوکہ کھا لینا تو ان چیزوں سے چھوٹے گنا بھی بڑے بن جاتے ہیں اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو توبہ پر انسان کی معاون ہوتی ہیں الاخلاص للہ کہ انسان اخلاص کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ تعالی توبہ پر استقامت دیتے ہیں نقطے کی بات علماء نے لکھا ہے کہ تین کاموں میں اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے تین کاموں میں اللہ حرب العزت کی خاص مدد ہوتی ہے پہلی بات اگر کوئی مسجد بنانے کا ارادہ کر لے تو اللہ رب العزت مسجد بنانے کے معاملے میں اپنے بندوں کی خاص مدد فرماتے ہیں مسجدیں بن ہی جایا کرتی ہے مسجدوں کے قرضے اتر ہی جایا کرتے ہیں دوسری بات اگر کوئی بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھ دے یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ بھلے کچھ نہ ہو جہیز نہیں خرچہ نہیں کیسے برات آئے گی کیسے رخصت کریں گے جو مرضی ہو اللہ بالآخر اس بچی کی رخصتی عزت کے ساتھ کروا ہی دیتے ہیں اور تیسری بات گناہ کو چھوڑنے کی سچی نیت ہو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس بندے پر گناہ سے بچنے کے لیے میں خصوصی مدد فرما دیتا تو اگر ہم گناہ نہیں چھوڑ پا رہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری نیت میں ابھی پورا خلوص نہیں ہے اگر خلوص پورا ہوتا تو ہمیں توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی چنانچہ فرمایا امتلاع القلب میں محبت اللہ اللہ کی محبت سے دل بھر جائے تو انسان گناہ سے کنارہ کشی کر لیتا ہے العلم جب گناہوں کی مزرت کا پتہ چل جائے تو انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے اس لیے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑا عالم وہ نہیں ہوتا جو باتیں زیادہ کرتا ہو یا جانتا ہو فرماتے ہیں نہیں بڑا عالم وہ ہے جس کے اوپر گناہوں کی مزرتیں زیادہ کھل چکی ہوں وہ بڑا وہ بڑا عالم ہے کہ اب وہ گناہ سے بچے گا پھر فرماتے ہیں کہ غزل البصر اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو تو توبہ پر استقامت نصیب ہو جاتی ہے مجانبۃ الاشرار برے لوگوں سے الگ ہونا مصاحبت الاخیار نیکوں کے ساتھ محبت رکھنا تعلق رکھنا ان نظر فی الواقب گناہ کا انجام جو برا ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچے اصلاح الافکار اپنی سوچ کو ٹھیک کر لے الحیا اللہ سے حیا کھائے اور ادعا اور توبہ کے استقامت پر اللہ تعالی سے دعا مانگے پھر فرماتے ہیں کہ فوائد التوبہ توبہ کے فوائد کیا ہیں التوبہ تو سبب الفلاح توبہ کرنے سے انسان کو فلاح ملتی ہے توبت تکفر السیئات گناہ معاف ہو جاتے ہیں بھی توبت تبدل السیئات و حسنات گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اب ان کی آگے آیات بھی ہیں سپورٹ کے لیے لیکن چونکہ وقت ہے نا محدود اس لیے یہ آج اشارہ صرف کرتا جا رہا ہے التوبہ تو سبب لمتا الحسن توبہ کرنے والے کو متاع حسن نصیب ہوتی ہے فرمایا توبو سم توبو الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى التوبہ تو سبب لنزول الامطار بارشیں برستی ہیں توبو الیہ یرسل السماء علیکم ادرارا ویزدکم قوتا الى قوتکم ان اللہ یف بتوبت توبت اللہ تعالی توبہ کرنے والے کی توبہ پر خوش ہوتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں حدیث پاک میں آیا کہ ایک صحرا کے اندر آدمی اپنی اونٹنی کے اوپر سفر کر رہا تھا اور اونٹنی پر اس کے کھانے پینے کا سب سامان تھا وہ کہیں رکا نیند آ گئی جب اٹھا تو اونٹنی غائب تھی وہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا ادھر ادھر چل پھر کے دیکھا اس کو اونٹنی نظر نہ آئی فرمایا کہ اب اس کو یقین ہو گیا کہ میں پیدل چل کے صحرا کو عبور کر نہیں سکتا اور کھانے پینے کی کوئی چیز ہے نہیں اور ڈی ہائیڈریشن میری ہو چکی گرمی کی وجہ سے پسینے کی وجہ سے تو میں تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گا حتیٰ کہ وہ مایوس ہو گیا اسی مایوسی کے عالم میں اس کو تھوڑی سی غنودگی آئی تو جو اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ وہ جو اونٹنی تھی وہ سامان کھانے کے ساتھ لدی ہوئی وہ قریب آ گئی ہے تو وہ بندہ اتنا خوش ہوا کہ کہنے لگا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ اختا خطا کر بیٹھا خوشی کی انتہا کی وجہ سے اتنی خوشی تھی کہنا تھا اللہ میں تیرا بندہ تو میرا اللہ الٹ کہہ گیا فرمایا جتنا اس بندے کو اونٹنی کے ملنے پہ خوشی ہوتی ہے اللہ رب العزت کو گناگار کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پروردگار عالم کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی اس لیے فرمایا ان اللہ یحب التوابین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اچھا یہاں طلباء کے لیے ایک اور نقطہ اگر ایک بندہ نیکی کے درجے پہ تھا گنا کر بیٹھا تو اب اگر وہ توبہ کرے تو کیا توبہ کے بعد اس کو نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا یا وہ درجہ پھر مل سکتا ہے یہ بھی تو ایک کوشچن ہے نا جو ذہن میں آتا ہے اس میں علماء نے جواب دیے ہے پہلا جواب کہ ہاں جب اس نے توبہ کر لی تو اتا اب من زمبی کم زمب لہو گنا سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے گنا کیا ہی نہیں اس کا مطلب یہ کہ اب نئے سرے سے اوپر تک نہیں آنا پڑے گا توبہ کی قبولیت اللہ تعالیٰ اس کو وہی درجہ پھر عطا فرما دیں گے اور بعد نے یہ کہا کہ نہیں توبہ اگر اس نے سچی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا اکا دل اللہ سیئاتہم حسنات میں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا اگر توبہ قبول ہو گئی اللہ اس کو پہلے درجے سے بھی ترقی عطا فرما دیں گے اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان العبد یعمل یاد و بہل الجنہ کہ کئی مرتبہ بندہ گنا کرتا ہے وہ گنا جنت میں جانے کا اس کا سبب بن جایا کرتا ہے ایک اصول کی بات یاد رکھیے کہ من تارا کا لاہ شیئن اللہ من جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے تو ہم اگر اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے چنانچہ من ترک القبر ولزمت توازو جو کبر چھوڑ دے اور توازو کو اختیار کرے تو اسے کیا جواب میں ملے گا اللہ بلندی دیں گے حدیث پاک میں آئے من تواد اللہ رفا اللہ جو اللہ کے لیے توازو اختیار کرتے ہیں اسے اللہ بلندی عطا اب جسے اللہ اٹھائے گا اسے کون نیچے گرا سکتا ہے وہ تو عز من تشا وہ تو ذل تشا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے تو جو بندہ اللہ کے لیے گنا چھوڑے گا اللہ اس کو اس سے بہتر چیز لوٹائیں گے چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے غیر محرم پر نظر ڈالنے والا گنا چھوڑ دیا اللہ اس کے بدلے اس کو عبادت میں لذت عطا فرما دیتا ہے اب یہ غیر محرم کی طرف دیکھنا تو ایک لمحے کی لذت تھی اور یہ عبادت کی لذت تو ہمیشہ کی نعمت ہے تو دیکھیں چھوٹی چیز کو چھوڑا اور اس کے جواب میں بڑا انعام مل گیا اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ فجر کی نماز اگر کوئی بندہ قضا کرے تو اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی فجر کی نماز پابندگی سے پڑھے گا تو اللہ اس کے بدلے اس کو زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے ظہر کی نماز باقاعدگی سے پڑھے گا چہرے پر صلحہ کا نور عطا فرمائیں گے عصر کی نماز پڑھے گا اعمال کی توفیق عطا فرما دیں گے یہ کئی مرتبہ عصر کی نماز میں کمی کرتے ہیں نتیجے میں توفیق چھن جاتی ہے عمل کی مغرب کی نماز پڑھے گا باقاعدگی سے رزق کی لذت عطا فرمائیں گے اور عشاء کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے اندر دنیا اور آخرت میں اعتماد عطا فرما دیں گے تو دیکھیے ان اعمال کے کرنے سے انسان کو کیا بڑے بڑے انعام مل گئے جو مخلوق کی محبت سے توبہ کرے گا اللہ اس کے دل میں اپنی محبت عطا فرما دیں گے جو انتقام چھوڑ دے گا کئی مرتبہ بندہ نیت کرتے نا انتقام لینے کی سبحان اللہ جو انتقام لینا چھوڑ دے گا تو فرمایا اب اللہ تمانیہ اللہ اس کے دل کو اطمینان عطا فرما دیں گے دل کو سکون عطا کر دیتے ہیں کہ اس نے اس لیے ادیس پاک میں ہے کہ جو بندہ زنا کے اوپر قدرت رکھتا ہے یعنی اگر وہ چاہے تو وہ کر سکتا ہے مگر وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے زنا نہیں کرتا اللہ زنا سے بچنے کی بنا پر اس کو جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے اب دیکھیں گنا کو چھوڑا تو کتنا بڑا اجر مل گیا یہ اللہ حرب العزت کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے منترا کر ربا جو سودی کام چھوڑ دیتا ہے بارک اللہ فی رزق ہی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں پھر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں من ترک القذب جو بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے اکرم اللہ اجابتی دعا اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے دعاؤں کو قبول کرنا شروع فرما دیا جب تک زبان جھوٹی ہے دعا کیسے قبول ہو جھوٹ ختم کر کے دیکھیے سچی زبان سے نکلی ہوئی دعا اللہ رب العزت کے ہاں رد نہیں کی جاتی جو انسان بری صحبت کو چھوڑتا ہے اللہ اسے نیکوں کی صحبت اختیار کر دیتے ہیں اور جو بندہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتے ناتے جو توڑے ہوتے ہیں اس گنا کو چھوڑ دیتا ہے فقان برم والد ہی رضا اللہ اولاد البرا اللہ تعالی اس کی عمر میں برکت دیتے ہیں اور جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس کو فرما بردار اولاد عطا فرما دیتے ہیں تو رب کریم کی طرف سے بندے کی ضرور پذیرائی ہوتی ہے چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک کساب تھا اور ہمسائے کی ایک کام کرنے والی لڑکی تھی تو اس کے ساتھ اس کا معاشقہ چل پڑا وہ عاشق ہو گیا اس کے اوپر واقعہ ذرا سنیے گا ان قصاب یتن لباس جیرانے ہی اب اس لڑکی کو گھر والوں نے کسی کام کے لیے دوسری بستی کی طرف بھیجا تو قدرتن مغرب کے بعد کا وقت تھا یہ پیچھے پیچھے تھا فرسل ہا الا لہا لہم فی کریت نخرا فتب آہا اس بندے نے اس کا پیچھا کیا فرا ودہا ان نفسہا اور اس کو تنہائی میں دیکھ کے اندھیرے میں پھسلایا گناہ پہ مائل کیا وہ نیک بچی تھی جب اس نے اسے کہا نا کہ میں تو تم سے بہت محبت کرتا ہوں تو اس نے آگے سے کہا لا تفل لا انا اشد حبن لکا من کا لی ولا کنی اخاف اللہ اس نے کہا تم میرے ساتھ گناہ مت کرو جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو اس سے زیادہ محبت میں تم سے کرتی ہوں مگر میں اللہ سے ڈرتی ہوں میں گناہ نہیں کر سکتی اس کے اخلاص والے الفاظ تھے کہ اللہ نے اس نوجوان کے دل میں یہ بات اتار دی کہ یہ اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو میں کیوں نہ ڈروں چنانچہ اس نے توبہ کی نیت کر لی اور کہا کہ میں چلتا ہوں فلاں بستی میں علماء بستے ہیں ان کے پاس جاؤں گا علم سیکھوں گا نیک بن جاؤں گا گرمی کا موسم تھا سخت گرمی تھی لمبے دن تھے سفر پہ پیدل چل پڑا راستے میں اسے ایک بڑے میاں ملے تو بڑے میاں نے اس سے پوچھا کہاں جانا ہے اس نے کہا فلاں جگہ آپ نے کہاں جانا ہے فلاں جگہ تو بستیاں قریب قریب تھیں انہوں نے کہا بھائی دیکھو تین دن کا سفر ہے تو ہم دونوں مل کے کر لیتے ہیں اکٹھا چلیں گے اکٹھا رکیں گے تنہائی بھی نہیں ہوگی سفر بھی ذرا کٹ جائے گا بہت اچھا اب جب سفر شروع کیا تو ان دونوں نے یہ دیکھا نوجوان نے بھی اور بڑے میاں نے بھی کہ سخت دھوپ کا موسم ہے مگر ان کے سور اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے اور جدھر وہ جا رہے ہیں بادل ساتھ ساتھ بادل ساتھ ساتھ تو اپنے دل میں بڑے میاں بڑے خوش کہ اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا گرمی میں مجھے بادل کا سایہ دے دیا نوجوان بھی بڑا خوش کہ میں اس نیک بندے کے ساتھ چل رہا ہوں جس کی برکت سے میں دھوپ سے بچ گیا تین دن رات انہوں نے سفر کیا جب الگ الگ ہونے لگے تو اللہ کی شان کے بوڑھے نے دیکھا کہ بادل کا سایہ نوجوان کے سر پہ تو وہ بڑا حیران لوٹ کے واپس آیا اس نوجوان سے پوچھنے لگا کہ تمہارا کون سا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند آ گیا تو نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگا میں تو گناگار انسان ہوں اتنی سی بات ہے کہ میں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ زنا کا گنا چھوڑا تھا میرا مالک کتنا کریم ہے اس نے اولیاء کی مانند مجھے گرمی کے موسم میں اپنا سایہ عطا فرما دیا تو جو دنیا میں بادلوں کے سایہ عطا فرماتا ہے وہ پروردگار جنت جن قیامت میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے تو اللہ کے لیے جب بندہ گنا چھوڑتا ہے لازمن اس کو اس کا اجر ملتا ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ریٹرن نہ دیں اس بندے کو تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اب اگر گنا سے بچنے پر کیا ملتا ہے اس کو دیکھنا چاہیں تو سورہ یوسف پڑھ لیجیے حضرت یوسف علیہ السلاط اسلام اپنے بھائیوں سے جدا خاندان سے جدا کنویں میں گرے نکالے گئے تو پھر مصر میں آ کر بکے بادشاہ نے خرید لیا جب بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو جس گھر میں تھے اس عورت نے گناہ کی طرف مائل کر لیا تو یوسف علیہ السلاط اسلام گنا سے بچ گئے کہا معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اب دیکھیے یوسف علیہ السلام ماں باپ سے دور تھے بھائیوں سے دور تھے وطن سے دور تھے اپنا کوئی نہیں تھا سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا لیکن وہ گناہ سے بچے اب اس گناہ سے بچنے پر اللہ نے کیا اجر دیا کہ سب سے پہلے تو ان کو خزانوں کا والی بنا دیا وارث بنا دیا تخت و تاج عطا کر دیا پھر اللہ رب العزت نے ایک بھائی کو ان کے پاس پہنچا دیا پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے بھائیوں کو آنے کی توفیق دی پھر والدین بھی آ گئے پورا خاندان یوسف علیہ اسلام کے پاس آ گیا عزتیں ملیں کیا وجہ تھی اس لیے کہ انہوں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا تھا جو گناہ سے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بچاتا ہے اللہ ہمیشہ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے تو سورہ یوسف اس بات کی دلیل ہے کہ جو بندہ چھوڑے گا گناہ تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے بچائیں گے بھی اور توبہ پہ جمے رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے اچھا کئی مرتبہ ذہن میں یہ بات آتی ہے میں نے جی بڑی توبہ کی ہے مگر کیا کروں کہ بس میں تو گناہ سے بچ نہیں سکتا ذرا اس بارے میں بھی چند احادیث سن لیجئے تاکہ ہم بات کو مکمل کریں ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس اللہ عنہ فرماتے ہیں قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا اے اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم انی ازنیب میں گناہ کرتا ہوں قال نبی السلام نے فرمایا استغفر بھائی استغفار کر کال فاستغفر واعود اے اللہ کے وسلم میں استغفار کرتا ہوں پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں کال فیضا استغفر فرمایا اگر تو پھر گناہ کرے تو پھر استغفار کر کال و استغفر و اعود تیسری مرتبہ وہ کہتا ہے اے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں کال فیضا اتا اگر تو نے تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ گنا کیا تو تجھے چاہیے کہ تو استغفار کر حتی یقون شیطان ہو محسور حتی کہ شیطان کو حسرت ہو جائے کہ میں اس بندے سے گناہ کرواتا ہوں یہ توبہ کر کے میرے گناہ کا سارا مسئلہ خراب کر دیتا ہے مقصد یہ کہ اگر شیطان گنا کرنے سے باز کروانے سے باز نہیں آتا تو ہم توبہ کرنے سے باز کیوں آتے ہیں اس پر اقدس اقدستانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب حکایت لکھی ہے فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا فرمائیں گے اور فرشتوں کو فرمائیں گے اس کا نام اعمال چیک کرو اب اللہ تعالیٰ تو بھید جانتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ بسا اوقات خود چاہتے ہیں فرشتوں سے کہ بھئی دیکھو نام اعمال کو فرشتے کہیں گے اللہ اس نے گناہ کیا پھر اس نے توبہ کی پھر گناہ کیا پھر توبہ کی پھر گناہ کیا پھر توبہ کی ساری عمر یہی حال رہا اس کا گنا کرتا رہا توبہ کرتا رہا گنا کرتا رہا توبہ کرتا رہا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس کا مطلب یہ کہ شیطان نے اس کو گناہ کے ذریعے گرایا یہ گر کے پڑا نہیں رہا یہ پھر توبہ کر کے کھڑا ہو گیا پھر شیطان نے گرایا پھر یہ کھڑا ہو گیا ساری عمر شیطان اس کو گراتا رہا یہ اٹھ اٹھ کے کھڑا ہوتا رہا میرا بندہ اصل میں توبہ کی نیت رکھتا تھا تبھی تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا چونکہ بار بار اس نے توبہ کی میں نے اس کی توبہ کو قبول کے سب گناہوں کو معاف فرما لیا تو ہم ہار تو نہ مانے نہ شیطان سے وہ گنا کرواتے ہیں ہم فوراً توبہ کریں نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے اس پر کسی نے کہا کہ جی نہیں میں نے تو کبھی بھی نہیں دبایا شیطان ہی مجھے دباتا رہتا ہر وقت تو شاعر نے جواب دیا جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہر طور کوشش تو عاشق نہ چھوڑے یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو سو بار توڑے تو سو بار جوڑے یہ تیرا تیرے رب سے محبت کا رشتہ ہے شیطان اس کو کاٹتا ہے گنا کی کینچی سے تو کٹا نہ رہنے دے تو پھر گانٹ باندھ دے وہ پھر توڑے گا تو پھر گانٹ باندھے گا وہ توڑتا رہے گا تو جوڑتا رہے گا اللہ تجھے جوڑنے والوں میں شمار فرما لیں گے ایک دوسری حدیث مبارکہ سنیے نبی علی سات اسلام کے پاس ایک صحابی آئے ان کا نام تھا حبیب حبیب ابن الحارث الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل مقراف میں ایک ایسا بندہ ہوں جو بڑا ہی گنہ گار ہوں فقال تب اللہ یا حبیب نبی السلام نے فرمایا اے حبیب اللہ کے سامنے توبہ کر لے فقال یا رسول اللہ عرض کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوب ثم اعود میں توبہ بھی کرتا ہوں پھر لوٹ آتا ہوں گنا کر بیٹھتا ہوں فقال فکل الما از نبتا فتوب تو جب بھی گناہ کرے تو توبہ کر قال کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے وسلم جنوبی اگر میرے گناہ بہت ہو جائیں یعنی میں توبہ کروں پھر توڑ بیٹھوں پھر توبہ کروں پھر اور بار بار گناہ کرتا رہوں تو یہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوگا سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے دیا جواب دیا فرمایا اف اللہ اکثر من جنوب کا یا حبیب اے حبیب اللہ کی جو معافی ہے اور رحمت ہے وہ تیرے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے توبہ کرتا رہے گا وہ قبول فرماتا رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت کتنے قریب ہیں چنانچہ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے جا رجل الى نبی صلی اللہ علیہ و یقول ایک نوجوان آیا نبی الاسلام کی خدمت میں اور وہ کہہ رہا تھا وا دنو باہو مرتین او سلاسا دو دفعہ اس نے کہا ہائے میرے گناہ میں برباد میں مارا گیا لٹا گیا جیسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں تو انہوں نے یہی کہا کہ ہائے مجھے میرے گناہوں نے برباد کر دیا پکال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا غور کیجئے کہ وہ نوجوان کہتا ہے میں بار بار گناہ کر کر کے تباہ ہو گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں فقال اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا قل تو کہے اللہ مغفرت کا اوسع من جنوبی اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے رحمت کا ارجا اندی من عملی مجھے اپنے عملوں کی بجائے تیری رحمت کا بھروسہ زیادہ ہے ثم قال لہو آئد جب اس نے یہ کہہ دیا نا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دعا کو دوبارہ پڑھ فع اس نے دوبارہ پڑھی سم قال له عائد نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسری مرتبہ یہ دعا پڑھ فع اس نے تیسری مرتبہ پڑھی فقال نبی علیہ السلام نے فرمایا کم کھڑے ہو جاؤ فقد غفر اللہ لک اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا تو حدیث پاک سے ثبوت مل رہا ہے بار بار بار بار بار بار گناہ کرنے والے بندے کو اللہ کے حبیب نے فرمایا اس دعا کو تین مرتبہ سچے دل سے پڑھ دو کھڑے ہو جاؤ اللہ نے گناہوں کو معاف فرما دیا اس لیے جب انسان اپنے گناہوں سے تو بتائب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرنے میں جلدی فرماتے ہیں اس لیے جبریل علیہ اسلام نے آ کے بتایا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر چیز کو تولتے ہیں ہم ہر چیز کو تولتے ہیں سوائے گناگار بندے کے ندامت والے آنسو کو تو نبی جیسان نے فرمایا آنسو کو کیوں نہیں تولتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آنسو پر اللہ رب العزت سمندر کے برابر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں ایک ایک آنسو پر اللہ تعالی گناہوں کے سمندروں کو معاف فرما دیتے ہیں آگ کے سمندر کو ایک آنسو بجھا سکتا ہے سبحان اللہ سوچئے جب اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف لوٹ آئیں تو ہمیں وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور انسان یہ بھی نہ سوچے کہ جی میں تو گناہ کرتے بڑی دیر لگ گئی چنانچہ سنیے گا ذرا ذکر ان بعد الرجال عبد اللہ تعالی عشرین سنتن ثم خلط عشرین سنتن ایک آدمی تھا اس نے بیس سال نیکی میں گزارے پھر گناہوں میں پڑ گیا اور بیس سال اس نے گناہوں میں گزار دیے سما نظر فل مر آتی پھر اس نے شیشے کو دیکھا فرا شیوا فی ہی اس نے اپنی داڑھی میں سفید بالوں کو دیکھا فاحزان اس کا دل بہت صدمے میں آیا کہ اتنی میری عمر ہو گئی اور میں گناہوں میں پھنسا ہوا ہوں وقال اور وہ کہنے لگا یا رب اے ان ان تب تب تو تو کا کا تقبل نہیں کیا اگر میں اب توبہ کر لوں تو آپ مجھے قبول کر لیں گے فسم یا ہاتفن یقول اس نے ہاتف کی آواز سنی کہ کسی جواب دینے والے نے جواب دیا اور یہ کہا یا فلان اے فلانے اتا تنا فشکر نا کا تو نے اتات کی تو ہم نے تیرے اس نیکی کو قبول کر لیا ترکتا نا پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا فم ہل نا کا ہم نے تمہیں محلہ دے دی سم ان اگر تو لوٹ کے آئے گا قبل نا کا ہم تمہیں پھر قبول فرما لیں گے فعاد بندہ توبہ کی طرف مائل ہو گیا تو دیکھیے اللہ تعالیٰ تو تانا نہیں دیتے نا اللہ اکبر کبیرا ایک عجیب بات سنیے بہت عجیب بات سبحان اللہ ہم گناگاروں کے لیے بڑی امید افزا بات ہے ہم خطا کاروں کے لیے اور گناہ گاروں کے لیے بڑی امید افزا بات ہے کالا موسا علیہ السلاۃ السلام موسا علیہ السلاۃ السلام نے اللہ رب العزت سے گزارش کی عرض کی یا ربی اے پروردگار مادا تقول لہو جب آپ کو نیک بندہ فرما بردار تا قرآن لفظ ہے اتینا تا تو اگر نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ جواب میں کیا فرماتے ہیں قال لبیک اللہ تعالی نے فرمایا اس کے جواب میں میں لبیک کہتا ہوں نیک بندہ جب مجھے کہتا ہے نا یا رب تو میں اس کے جواب میں کیا کہتا ہوں لبیک قال فزاہد موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر کوئی زاہد آپ کو پکارے قال اقول لبیک اللہ فرماتے ہیں میں جواب میں لبیک کہتا ہوں قال فسائم پوچھا اگر کوئی روزے دار آپ کو پکارے قال اقول لبیک اللہ فرماتے ہیں روزہ دار پکارے گا لبیک کہتا ہوں قال موسا علیہ السلام نے پوچھا فل اللہ اگر خطا کار اور گار آپ کو پکارے قال اقول فرمایا میں اس کو کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک اے میرے پیارے موسا علیہ السلام جب گار مجھے پکارتا ہے میں تین مرتبہ لبیک کہتا ہوں نیک نے پکارا روزے دار نے پکارا زاہد نے پکارا میں نے ایک مرتبہ لبیک کہا اور جب گناہ گار مجھے پکارتا ہے فقول لبیک لبیک لبیک اور پھر رب کریم نے اس کا راز بیان کیا فرمایا یا موسا کل واحد منہا الا یتکل والا عمل ہی یہ جو نیک لوگ تھے روزہ دار تھے نیک تھے زاہد تھے ان کو اپنے عملوں پہ بڑی امیدیں تھیں ولاسی اور جو گناگار ہوتا ہے یت تکلو اللہ رحمتی اس کو صرف میری رحمت کا بھروسہ ہوتا ہے اور میرا یہ دستور ہے کہ میں یہ توکل اللہ پاسو جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ کافی ہو جاتا ہے کیونکہ گناگار میرے اوپر توکل کر رہا ہوتا ہے میں اس گناگار کے جواب میں تین مرتبہ لبیک لبیک لبیک کہہ رہا ہوتا اس لیے کہتے ہیں کہ ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا پروردگار اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کب میرے دروازے پر آئے گا آپ سوچئے اللہ کے در سے اگر کوئی پیٹ پھیر کے جائے تو آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس بندے کے پیٹھ میں پیچھے سے ایک لات لگوا دیتے اور ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کرتے وہ بدبخت تم میرے دروازے سے پیٹ پھیر کے گیا یہ دروازہ میں نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا رب کریم ایسا نہیں کرتے جو پیٹ پھر کے جا رہا ہو اللہ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تدہبون میرے بندے کہاں جا رہے ہو میرے بندے تیرا کریم پروردگار تجھے اپنی طرف بلا رہا ہے کیوں واپس نہیں آتے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم تیرا پروردگار تُو نے اپنے پروردگار سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا تو جب رب کریم پیٹ پھیر کے جانے والے کا اتنا احساس فرماتے ہیں تو جو توجہ کر کے رخ کر کے اللہ کے در کی طرف آ رہا ہوگا اللہ رب العزت پھر اس کا کیسے استقبال فرمائیں گے اس لیے فرمایا جب گناہ گار بندہ آتا ہے ایک بالشت آتا ہے میری رحمت دو بالش جاتی ہے وہ ان اتانی یمشی اتئی تو ہر ولا میرا بندہ چل کے میری طرف آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جا رہی ہوتی ہے یہ پروردگار اتنا کریم ہو اتنا مہربان ہو ہم آج کی محفل میں اس سے فائدہ اٹھائیں اس کی رحمتوں سے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں رب کریم ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں آئندہ معصیت کی ذلت سے بچا لیجیے ان رب دعا سے پہلے وہ تمام احباب جو بیت ہونا چاہتے ہیں تو بتائب ہونا چاہتے ہیں دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں آئندہ نکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں الحمد للہ وسلام عباد الذین کفا اما بعد یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا محمد الرسول اللہ آمن تو بلاہ و ملا اکتی وقتبی و رسول والیوم الآخر والقدر خیری وشره من اللہ تعالی ولباسی بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا و ہی و قبل تو جمیع احکامی ہی اقرارم بلسانی و تصدیقم بالقلب اشد اللہ اللہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبده و رسول الله اللہ من و اطوب علی برحمتی کا یا ارحم ان کلمات کو پڑھنے سے ابھی آپ تو بطائف ہو چکے ہیں چند معمولات سن لیجئے سو مرتبہ شریف صبح و شام سو مرتبہ استغفار صبح و شام چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ رب العزت کا دھیان روزانہ قرآن مجید کی تلاوت اور دس پندرہ منٹ صبح اور شام اللہ کی طرف لو لگا کے بیٹھنا اور ذکر و مراقبہ کرنا انشاءاللہ ان چند اعمال کو اگر آپ باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالی دل کو منور کریں گے ابھی دعا مانگنے سے پہلے چند منٹ آپ یہ ذکر قلبی کا مشک کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے ظاہر کی آنکھیں بند کر لیں من کی آنکھوں کو کھول لیں تھوڑی دیر سب ذرا سر جھکا لیں اور اللہ کی طرف لو لگا کر بیٹھ جائیں انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دعا فخ کر لیجیے سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد امل آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے کریم آقا ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس سے پہلے کے لوگ ہمیں کفن پہنائیں ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روک دیا اللہ شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجیے اللہ آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا آپ سینوں کے بھید جانتے ہیں اللہ ہم صبح توبہ کرتے ہیں شام توڑ بیٹھتے ہیں دن میں توبہ کرتے ہیں رات میں توڑ بیٹھتے ہیں اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیے ہمیں توبہ سے ہمارے گناہوں سے جان چھڑا دیجیے ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما دیجیے میرے مولا ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے یہ نفس ہمارا ہے شیطان بدبخت دشمن پیچھے پڑا ہوا ہے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما دیجیے مدد شامل حال فرما دیجیے اللہ جو جو بے بے اللہ جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود اللہ بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما حاضرین مجلس کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما اللہ آپ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے فضیل بن آز کو ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے آپ ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں آپ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے بشر حافی کو دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں آپ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے جنید بغدادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کے اللہ اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں اللہ آپ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے وہ عمر لانو جو نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی نیت سے چل پڑے اللہ وہ تو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے آپ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے ان کو فاروق اعظم بنا دیتے ہیں اللہ ایک رحمت کی نظر آج ہم پر بھی ڈال دیجئے ایک نظر ڈال دیجئے ایک نظر ڈال دیجئے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ مہربانی کر دیجئے اور اللہ یہ دعا مانگتے ڈر بھی لگتا ہے آپ کی طرف سے جواب نہ آ جائے محبت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا محبت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا اپنی زندگیوں کو دیکھو میرے مولا ہم تو خطا کار ہیں اقراری مجرم ہیں آپ کی رحمت مانگ رہے ہیں رحم کی اپیل کر رہے ہیں اللہ مہربانی فرما دیجئے رحم فرما دیجئے اللہ کرم کر دیجئے اللہ عمر گزر گئی ساری دنیا یہی کہتی ہے ہم اللہ کے ہیں ہم اللہ کے ہیں اللہ ہم بھی یہی کہتے رہے ہم اللہ کے ہیں ہم اللہ کے ہیں اے مولا ایک مرتبہ تو آپ بھی کہہ دیجیے تم میرے ہو ایک مرتبہ اللہ ایک مرتبہ اے کریم ایک مرتبہ اللہ ایک مرتبہ کہہ دیجیے کہ تم میرے ہو میرے مولا مہربانی کر دیجیے اللہ مہربانی فرما دیجیے نیک مرادوں کو پورا کر دیجیے جو مانگا عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما اللہ اسلام کا بول بالا فرما پروردگار عالم ہم پر رحمت کی نظر فرما صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد محمد علی و اصحابہ اجمعین بے رحمتی ارحم الراحمین